سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ میخوں کی طرح مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے ہم مجلس فرشتے ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہوں تو وہ ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں اگر وہ کسی کام میں مصروف ہوں تو وہ ان کی آنت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بیٹھنے والا تین خصلتوں پر ہوتا ہے ایسا بھائی جس سے فائدہ حاصل ہو یا کوئی محکم بات یا ایسی رحمت جس کا انتظار ہو حدیث نمبر تیرہ سو چھبیس مسند احمد